اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے